حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مصر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے پوچھا تم کتنی مدت سے موزے نہیں اتارے انہوں نے کہا جمعے سے جمعے تک یعنی ہفتہ بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے سنت کے مطابق عمل کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو اٹھاون